السلام علیکم factors affecting validity of a test یہ ہمارے اس سیشن میں گفتگو کا موضوع آپ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ ویلیڈیٹی کسی بھی ٹیسٹ کا ایک بہت بہت بہت اہم حصہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریلائبلٹی بھی ایک بہت ضروری حصہ ہے اور ہم یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ویلیڈیٹی کے ساتھ جہاں اس کا انڈیکس یا اس کا کوئی اہم ہے وہیں پہ یہ چیز بہت اہم ہے کہ اس ویلیو کو یا اس کو ایفیشنٹ کو سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے یعنی جو ویلیو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ جینوئن ویلیڈیٹی کو ظاہر کر رہی ہو اس سے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ جو چانس ہے اس بات کا چانس کہ کہیں ہم نے اتفاق سے تو یہ ویلیڈیٹی کا انڈیکس حاصل نہیں کر لیا کیا واقعی ٹیسٹ جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ویلڈیٹی ایک کوریلیشن کی ویلیو ہے کو جو ہے وہ ایک جینوئن کو ہے یا محض اتفاقیہ واقعہ یعنی ہم نے جب ایک ٹیسٹ کو کرائٹیرین کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھا یا ہم نے کسی ایک ٹیسٹ کو اس کے اسکورس کو کسی اور ملتے جلتے ٹیسٹ کے کے ساتھ کوریلیٹ کر کے دیکھا اور جو کوریلیشن ہمیں حاصل ہوا یا واقعی وہ کوریلیشن ان دونوں سیٹس آف اسکورس کے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے یا محض ایک اتفاقیہ چیز ہے از it by chance or is it a genuine true relationship between two sets of scores تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ویلڈیٹی میں کو ریلیشن کا کانسیپٹ استعمال ہوتا ہے وہیں پہ ریلائبلٹی میں بھی اس کا استعمال ہوا تھا دیکھنا یہ ہے کہ ویلڈیٹی کے کوفیشنٹ کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہو یا نہ بڑا ہو وہ اتنا میٹر نہیں کرتا لیکن اس کی سگنیفیکینس بہت میٹر کرتی ہے تو وہ کون سے فیکٹرز ہیں کون سے ویریبلس ہیں جو ویلیڈیٹی کو متاثر کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں کوئی بات کروں آپ یہ سوچنے کی کوشش کیجئے کہ ابھی تک آپ ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں جتنا جانتے ہیں اور ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی سے جتنا واقف ہیں اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو متاثر کرنے والے کون کون سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے ٹیسٹ ہم کیسے ڈیولپ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کسی ٹیسٹ کا ایک مقصد ہوتا ہے جو جو پرپز تھا چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی کے مطابق ہم ٹیسٹ کی پلاننگ کرتے ہیں جب ہم ٹیسٹ کی پلاننگ کر لیتے ہیں تو ٹیسٹ کو پلان کرنے کے بعد اس کا ڈیزائن بناتے ہیں ایک بلو پرنٹ بناتے ہیں اس کے مطابق اس اسکیچ کے مطابق ہم اپنے ٹیسٹ کی اسپیسیفکیشن طے کر لیتے ہیں ہمیں کیا چاہیے اس میں کون سا کانٹینٹ ایریا ہوگا کس کانٹینٹ ایریا کو کس طرح سے ٹیسٹ کیا جائے گا ٹیسٹ میں آئٹمس کتنے ہوں گے آئٹمس یا ٹیسٹ کا فارمیٹ کیا ہوگا ڈفیکلٹی لیول کیا ہوگا کس کس موضوع کو یا کس کس ایسپیکٹ کو یا کانسیپٹ کو کتنی اہمیت یا کتنی ویٹیج دی جائے گی اس ٹیسٹ میں اس کے بعد اس ٹیسٹ کے آئٹمس ڈیولپ کیے جاتے ہیں اور آئٹمس بنانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم اس کے نارمس بھی ڈیولپ کرتے ہیں ریلائبلٹی اور ویلڈیٹی بھی میجر کرتے ہیں ریلائبلٹی میجر کرنے کے لیے ہم اس ٹیسٹ کو اسی گروپ پہ ایک سے زیادہ دفعہ استعمال کر سکتے ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں اور پھر ان دونوں حصوں کے اسکور جو ہیں ان کو آپس میں کو کریں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آج ایک ٹیسٹ دیں کچھ وقفے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہی ٹیسٹ دوبارہ دیں اور ان دونوں سیٹس آف اسکورس کو آپس میں کوریلیٹ کر لیں یعنی مختلف طرح سے ہم ایک ہی گروپ کو استعمال کرتے ہوئے ریلائبلٹی میجر کر رہے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہر دفعہ ایک دفعہ جب ریلائبلٹی کا تعین ہو گیا اس کے بعد ہمیشہ ہم اسی گروپ پر تو اس ٹیسٹ کو استعمال نہیں کریں گے ہم بار بار اس کو کسی اور طرح کے لوگوں پر دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف گروپس پہ مختلف لوگوں پر مختلف نیشنلٹیز پر استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے جب ہم ویلیڈیٹی کا تعین کرتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کو ہم استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے تعین کرتے ہیں کہ جس کرائیٹیرین کے حوالے سے ہم اس کو استعمال کریں گے اس کرائٹیرین کے ساتھ اس کا کیا کوریلیشن ہے تو یہ ٹیسٹ جس کو ہم نے بنایا اور ہم اس کو ایک پروڈکٹر کے طور پہ استعمال کریں گے اس کی کوریلیشن ہم دیکھتے ہیں کرائٹیرین کے ساتھ اب مثال کے طور پہ فیوچر پرفارمنس کے ساتھ اس کی ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کرائیٹیرین کے ساتھ تو اس کو کوریلیٹ نہیں کر رہے ہم ایسا کرتے ہیں اپنے ٹیسٹ کو اسی نیچر کے اسی طرح کے کنٹینٹ کو کور کرنے والے کسی اور ٹیسٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور اس کی کوریلیشن اس کے ساتھ دیکھتے ہیں یعنی ایک اور ٹیسٹ اسی کانسٹرکٹ کو میجر کر رہا ہے جس کو ہم میجر کر رہے ہیں اس کے اور اپنے کو ہم نے کوریلیٹ کیا کوریلیشن چاہے پہلی صورت استعمال کی جائے یا دوسری صورت کرائٹیرین کے ساتھ اس کا تعلق دیکھیں یا کسی اور کانسٹرکٹ رکھنے والے ٹیسٹ کے ساتھ دونوں صورتوں میں ہم ایک کوریلیشن جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کوریلیشن کی یہ ویلو ہمیں ویلیڈیٹی بتاتی ہے یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جیسے کہ ہم نے کہا تھا عام غور کیجیے ویلڈیٹی کو کیا کیا چیزیں متاثر کر سکتی ہیں پلاننگ کا فیز اس کی ڈیولپمنٹ کا فیز ٹیسٹ کا ڈیزائن اس کا فارمیٹ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کی ایڈمنسٹریشن ایڈمنسٹریشن کس پر کی جا رہی ہے ایڈمنسٹریشن ایک سیمپل آف پیپل پر کی جا رہی ہے وہ کون لوگ ہوں گے کیسے لوگ ہوں گے اور کیا بار بار انہی کو استعمال کیا جائے گا یا مختلف گروپس کو استعمال کیا جائے گا ان تمام چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ ہر لیول پر ہر اسٹیج پہ اور خاص طور پہ آخری اسٹیج پہ کافی ایسے فیکٹرز ہیں جو ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو متاثر کر سکتے ہیں بالکل اسی طرح سے وہ فیکٹرز جو کہ ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں انسٹاسی نے اور بینا نے بہت ایسے ایسے فیکٹرز کے بارے میں تذکرہ کیا اور ایسے ویریبلس کو بیان کیا ہے جن کی وجہ سے ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی متاثر ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نیچر آف دا گروپ سب سے پہلی چیز جو کہ کسی ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو متاثر کر سکتی ہے وہ تو ہے وہ گروپ اس گروپ کی نیچر یا اس گروپ کی کریکٹرسٹکس جس پر وہ ٹیسٹ استعمال ہوا جس پہ ایڈمنسٹریشن کرتے ہوئے ٹیسٹ کی ویلڈیٹی کو ڈٹرمن کیا گیا اور اس کے علاوہ یہ کہ آئندہ کس گروپ کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے گا جب ہم کوئی ٹیسٹ بنا لیتے ہیں تو ہر دفعہ وہ ایک ہی طرح کے لوگوں پر استعمال نہیں ہوتا اور نہ ہی ایک ہی گروپ پر بار بار استعمال ہوتا ہے ٹیسٹ جب ہم نے بنا کر اس کو اسٹینڈرڈائز بھی کیا اس کے نارمز بھی ڈیولپ کیے ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی بھی ڈٹرمن کر لی تو مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو دنیا میں یا کوئی بھی گروپ اس کو استعمال کرنا چاہے گا اس کو استعمال کر لے گا ٹیسٹ کے ساتھ عام طور پہ کسی نیشنلٹی یا کسی ریجن کی ریسٹرکشن نہیں رکھی جاتی تصور یہ کیا جاتا ہے کہ ٹیسٹ جو ہے ان کے نتائج کو جو ہے ان کی اپلیکیبلٹی ہوگی اور ان کو جنرلائز کیا جائے گا آن اے وائڈر پاپولیشن اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے test intelligence test personality test جو امریکہ میں یا برطانیہ میں تیار ہوئے یا جرمنی میں بنائے گئے ان کو ہم پاکستان میں بھی استعمال کرتے ہیں بعض اوقات ان کو اڈیپٹ کر کے تبدیلی کر کے اپنے ماحول کے مطابق اپنے ملک کے حالات کے مطابق ان کی اسٹینڈرڈائزیشن بھی کرتے ہیں لیکن بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ ہم انہیں جیسے وہ ہیں ایز اٹ از ان کو ہم استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ٹیسٹ کی جب اسٹینڈرڈائزیشن کی گئی تھی تو اس وقت ان باتوں کا خیال رکھا گیا تھا اور جس طرح کے لوگوں کے لیے وہ بنایا گیا تھا ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سیمپل کے اوپر اس کو اسٹینڈرڈائز کیا جائے اور جس پہ ویلیڈیٹ کیا جائے وہ ایک وائڈ بیسڈ سیمپل ہونا چاہیے جس میں مختلف کیریکٹرسٹکس والے لوگ ہونے چاہیے لیکن ہم جانتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اور اس سرچ سے بات سامنے آتی ہے ضروری نہیں ہے کہ جس طرح کے سیمپل سے ویلیڈیٹی حاصل کی گئی اگلے سیمپلس بھی ویسے ہی ہوں ہر دفعہ اسی طرح کے لوگوں پر وہ ٹیسٹ استعمال کیا جائے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ اگر میتھمیٹیکل ابلٹی کا ٹیسٹ ہے اور اس کی ویلڈیٹی جب کی گئی تو the sample that was used پیپلنٹ level different level mathematical ability اس میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے جو میتھمیٹکس میں اچھے بھی تھے جو اچھے بھی نہیں زیادہ اچھے نہیں تھے میڈیوکر تھے ایوریج ابلٹی کے مالک تھے اور ایک وائڈ بیسڈ ہیٹروجینس گروپ کو وہ ٹیسٹ دیا گیا جو کہ ایک اچھی بات ہے اور وہاں سے اس کی ویلیڈیٹی کا تعین کیا گیا اس کے بعد آپ نے کسی اور وقت ایک ایسے گروپ پہ اس کو استعمال کیا جس میں صرف اکاؤنٹنٹس تھے آپ اس گروپ کے ساتھ استعمال کریں گے اور دوسری جانب آپ کو آپ نے اس کو کسی اور اوکیزن پہ ایک ایسے گروپ کے ساتھ استعمال کیا that consisted of fine artist perhaps middle school اور primary mathematics again may be وہ پینٹرس تھے مے بی ہو سکتا ہے کہ کسی اور طرح کے آرٹسٹ ہوں میتھمیٹکس ان کا کوئی تعلق نہ ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس سیمپل سے ویلڈیٹی حاصل کی گئی اس میں مکسڈی کے لوگ شامل تھے پھر آپ نے ان کو اکاؤنٹنٹس کے ساتھ استعمال کر لیا جو کہ آلریڈی میتھمیٹکس میں بہت اچھے تھے اور پھر ایک طرف آپ نے ایسے آرٹسٹ کے ساتھ استعمال کیا گیا جو اپنے اسکل میں تو ایکسلنٹ ہے لیکن میتھمیٹکس سے ان کا کوئی تعلق نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیسٹ استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ جب ویلیڈیٹی کا تعین کیا گیا تو کس سیمپل سے ویلیڈیٹی حاصل کی گئی اس میں جو لوگ تھے ان کی کیا کریکٹرسٹکس تھیں کیا کوالٹیز تھیں ان کے ڈیموگرافکس کیا تھے اور مزید جو جو چیز جو ہے ریلائبلٹی سے تعلق رکھ سکتی ہے وہ ان میں پائی جاتی تھی اور کیا انہیں اسی طرح کے لوگوں پر جنرلائز کرنے کے لیے ٹیسٹ بنا ہے یا اس کو ہر طرح کی پاپولیشن کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ٹیسٹ کے مینول میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ ایک سرٹن طرح کا سیمپل تھا جس کے لیے یہ ٹیسٹ بنایا گیا اور صرف اسی طرح کی ابلیٹیز اور اسی طرح کی کیریکٹرسٹکس والے لوگوں کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے تو بہت مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کو استعمال کرنا غلط ہوگا لیکن اگر ٹیسٹ کے مینول میں یہ بتایا گیا ہے اس کی فائنڈنگ اور اس کے ریزلٹس کو جنرلائز کیا جا سکتا ہے کسی بھی طرح کے گروپ کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو کسی بھی طرح کے گروپ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر سیمپل یا پاپولیشن جہاں سے ویلیڈیٹی حاصل کی گئی وہ اس سے بہت مختلف ہے جہاں ہم اس کو استعمال کرنے جا رہے ہیں تو ویلیڈیٹی ضروری نہیں ہے کہ وہی رہے جو کہ اوریجنل ویلیڈیٹی تھی so the nature of sample of group اور نیچر آف پاپولیشن میں بھی a variable that may affect the validity of test اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کی افیکٹونیس اس کی accuracy and the ability to detect that may be affected if we change the nature of the population دوسری چیز جو کہ آتھرز uh, بتاتے ہیں that is about the heterogeneity of the population یا heterogeneous we know that the کوڈیٹی value of correlation correlation آپ جانتے ہیں کہ اسٹیٹسٹیکل پروسیجر ہے جس میں دو سیٹس آف اسکورس ہمارے پاس ہوتے ہیں ایکس اینڈ وائی ایکس اور وائی کے اسکور کی کو ریلیشن ہم آپس میں دیکھتے ہیں اگر دونوں اسکور ایک ساتھ بڑھ رہے ہیں اور ایک ساتھ گھٹ رہے ہیں تو یہ پوزیٹو کو ریلیشن ہے اور اگر دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں بڑھ رہے اور گھٹ رہے ہیں جب ایکس بڑھتا ہے اور وائی گھٹتا ہے اور جب ایکس کم ہوتا ہے تو وائی اسکور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک نیگیٹو کو ریلیشن ہے آپ یہ بات جانتے اگر ایکس اور وائی کے اسکورس بالکل ایک جیسے ہو جائیں تو ہمارے لیے کو ریلیشن کیلکولیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا اور اس کو ریلیشن کی کوئی خاص ویلو بھی نہیں ہوگی کو ریلیشن ہم اسی لیے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جب اسکور میں ڈائیورسٹی ہو ان میں ایک اختلاف پایا جائے یا یوں کہہ لیجیے کہ وسیع رینج ہو اسکورس کی گھٹے ہوئے اسکورس چھوٹے اسکورس بھی کافی سے ہوں بڑے اسکورس بھی کافی سے ہوں اور پھر ہم دونوں سیٹس میں ان کو دیکھیں کہ کس طرح سے ان کا آپس میں تعلق ان کے اماؤنٹ یا سائز کے بڑھنے یا گھٹنے سے بنتا ہے لیکن اگر دونوں گروپس میں ایک سے ہی اسکورس ہوں گے تو کو کی ایک تو ایک کو خاص ویلیو ہمیں معلوم نہیں ہوگی اور دوسری جو ویلو ہوگی اس کی اس کی بھی کچھ خاص اہمیت نہیں ہوگی دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ہمارا سیمپل یا ہماری پاپولیشن جہاں سے ہم نے سیمپل کو لیا وہ زیادہ ہوموجینس ہوگی زیادہ ایک جیسی ہوگی زیادہ کمپیکٹ ہوگی تو کوریلیشن کم ہوگا جتنی زیادہ ویرائٹی ہوگی ہائٹروجینائٹی ہوگی گروپ میں یا سیمپل میں اتنا ہی اچھا کوریلیشن ہمارے پاس آئے گا Statistically speaking, the correlation between the two sets of scores will be higher if the scores come from a wider range. The correlation will be higher in heterogeneous groups as compared to homogeneous groups. Yani, اگر آپ کے پاس ایک گروپ ہیٹروجینس ہے اور ایک ہوموجینس ہے یعنی ایک گروپ میں سب لوگ ایک سی کریکٹرسٹکس کے مالک ہیں اور دوسرے گروپ میں بہت مختلف طرح کی کریکٹرسٹکس والے لوگ یا جس ابلٹی کی ہم بات کریں اس کے مختلف کیریکٹرسٹکس شاید نہیں کہنا چاہیے جس ابلٹی کی بات کر رہے ہیں یا جس اسکل کی بات کر رہے ہیں اس کی ایک رینج پائی جائے گی جس گروپ میں وہاں پہ کوریلیشن کی ویلو زیادہ ہوگی جس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ویلڈیٹی جو ہے وہ ٹیسٹ کی زیادہ ہوگی اور اگر آپ کو یہاں پہ کوریلیشن کے حوالے سے اسکیٹر پلاٹ اگر آپ اپنے ذہن میں لائیں اگر ایک اسکیٹر پلاٹ کے اندر آپ اپنی تمام ویلیوز کو پلیس کر دیں تو اگر تمام کے تمام اسکورس کسی ایک پوائنٹ پر آ کے اکٹھے ہو گئے اور ایک جگہ پہ زیادہ فوکس ہے اسکورس کا تو وہاں پہ کوریلیشن کی ویلیو زیادہ نہیں ہوگی لیکن جہاں پہ ایک رینج سکورز کی ہوگی وہاں پہ آپ کو ایک لائن میں کوریلیشن دکھائی دے سکتا ہے ہاں وہ پازیٹو ہو یا negative third factor that may affect the correlation اور دا ویلیڈری آف اے ٹیسٹ بہت سی ایسی سچویشن ہوتی ہیں جس میں ٹیسٹ کی ویلڈیٹی ڈٹرمن کرنے کے لیے جس سیمپل کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ سیمپل آلریڈی سلیکٹڈ ہوتا ہے جس اسکل پہ ہم اس کو میجر کرنے جا رہے ہیں اسی اسکل پہ یا اسی ابلٹی پہ یا اسی پروفیشنسی پہ آلریڈی ان کو سلیکٹ کیا جا چکا ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ ایک ٹیسٹ لے کے کسی کمپنی سے ان کے ورکرس کا ایک گروپ سلیکٹ کرتے ہیں آپ ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے سو ورکرز چاہیے جن کو بھی آپ نے ریسنٹلی امپلوائے کیا ہے اس جاب کے لیے ان پہ ہی ہم ٹیسٹ استعمال کریں گے جو کہ ایک پرڈکٹر ٹیسٹ ہے اور پھر ہم اس ٹیسٹ کے اسکورس کو کمپیئر کریں گے ان کی کرائٹیرین کے ساتھ یعنی ان کی پرفارمنس پہ ان کی پرفارمنس ہم یہ جانتے ہیں کہ آلریڈی وہ لوگ سلیکٹڈ ہیں شاید ایک مہینے سے یا تین مہینے سے یا چھ مہینے سے وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں تو کرائٹیرین پہ ان کی جو پرفارمنس جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے ہم ان کو اپنی سہولت کے خیال سے منتخب کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا گروپ ہے جس پہ ہم جب اپنا ٹیسٹ دے دیں گے تو ہمارے پاس اس ٹیسٹ کے اوپر ان کی پرفارمنس آ جائے گی اور کیونکہ وہ اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو ان کی کرائٹیرین کے اوپر بھی ہمارے پاس پرفارمنس یا ہمارے پاس کرائٹیرین کا اسکور بھی آ جائے گا دیکھنے میں تو بڑی اچھی بات ہے بہت آسان ہے بہت کنوینئنٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک گروپ ہے جس اسکل کے لیے آپ نے ان کو ٹیسٹ کرنا تھا اس اسکل کے مطابق وہ آلریڈی سلیکٹڈ ہے اور کرائٹیرین بھی موجود ہوگا کیونکہ وہ کمپنی میں آلریڈی کام کر رہے ہیں تو آپ اب یا کچھ دنوں کے بعد ایک مہینے کے بعد کرائٹیرین پر بھی ان کی پرفارمنس میجر کر سکتے ہیں مگر دیکھا گیا ہے کہ this can prove be an inherent flaw یعنی آپ کے میتھڈالوجی میں یا آپ کا جو طریقہ ہے جس کے تحت آپ ویلیڈیٹی کو میجر کر رہے ہیں اس میں ایک خامی یا ایک فلو آ جائے گا اس کی وجہ سے because because of selection because this sample has already been selected پہلی بات تو یہ already selected out of a bigger group bunch of people who are more capable who selected and who already مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ نے اس گروپ کو یہ ٹیسٹ دیا اور کرائٹیرین پر ان کی پرفارمنس کے اسکور کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کر لیا تو آپ کے پاس ایک سرٹن ویلو آ گئی ویلیڈیٹی کی لیکن ہم پہلے کہہ چکے ہیں ہوموجینس پاپولیشن میں کوریلیشن کم ہوتا ہے ہیٹروجینس میں زیادہ اس گروپ میں لوگ جو کہ پری سلیکٹڈ لوگ ہیں یہ سملر ابلٹی کے مالک ہیں سملر بیک گراؤنڈ کے مالک ہیں اور سملر ٹریننگ کے مالک ہیں اس ٹیسٹ کو یہاں پر ویلیڈیٹ کرنے کے بعد جب ہم اس کو کسی ہیٹروجینس گروپ کے اوپر اپلائی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویلیڈیٹی جو پہلے گروپ سے حاصل کی گئی وہ اس ویلیو کی نہ رہے یا میننگ لیس ہو جائے کیونکہ نئے گروپس جن میں آپ استعمال کریں گے وہ ان جیسے نہیں ہوں گے ان میں مختلف ابلیٹیز کے مالک لوگ ہو سکتے ہیں آ, مختلف بیک گراؤنڈ والے لوگ ہو سکتے ہیں آ, آپ یوں تصور کر لیجئے کہ جن لوگوں کو یہاں پہ پری سلیکٹڈ لوگ ہم نے استعمال کیا وہاں سے بہت سے لوگوں کو ریجیکٹ کیا گیا تھا جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں وہ کسی اور آرگنائزیشن میں بعد میں چلے گئے ان کی ٹریننگ کا لیول ان کی بیک گراؤنڈ ان کی آرگنائزیشن کا لیول بالکل مختلف ہے اگر آپ ہو سکتا ہے کہ انہیں پر یہ ٹیسٹ استعمال کریں تو بھی شاید ریزلٹس مختلف آئے اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ سو فیصد ایسا ہو but there is always a chance that the sample that we use the pre sample will be different from اندر sample that contains group of people with variety of backgrounds variety of experience and variety آفیشنز اور موٹیویشن لیولس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ کی ویلڈیٹی کو یا اس کے طریقہ کار کو اگر ہمارے پاس ٹیسٹ پہلے سے موجود ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تمام عمل سے گزر چکا ہے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس ٹیسٹ کو استعمال کریں اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ کس گروپ پر ویلیڈیٹ کیا گیا تھا اور آیا اس کو ایز اٹ از اپنے گروپ پہ استعمال کرنا اور اس کی انٹرپریٹیشن اس کے حساب سے کرنا ٹھیک ہوگا یا نہیں the form of relationship between test and criterion یہاں پہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس ٹیسٹ کو جو کہ ہمارا پروڈکٹر ٹیسٹ ہے جس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں جس کی ویلیڈیٹی ڈیٹرمن کر رہے ہیں اس میں اور کرائٹیرین میں کیا ریلیشن شپ ہے بنیادی ازمپشن ہم جانتے ہیں کہ کوریلیشن کو ہم اس میں استعمال کریں گے بنیادی ازمپشن یہ ہے that there will be a linear relationship between the test and the criterion and the relationship will be uniform across the range of scores یعنی ازمپشن uh, یہ ہے اس ریلیشن شپ کے بارے میں تصور یا مفروضہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیسٹ میں جو ایک سرٹن ابلٹی کے لیے اسکل کے لیے بنایا گیا اس میں اور کرائٹیرئن میں ایک لینئر ریلیشن شپ ہے اور یہ لینیئرٹی جو ہے یہ across the range of scores ہے یہ نہیں ہے کہ کچھ لیول میں کچھ اسکور میں ان کا ایک لینئر تعلق ہے اور اس کے بعد پھر وہ اسکیٹر ہو جائے گا اگر دونوں میں یہ ریلیشن شپ لینئر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ویلڈیٹی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے اب یہاں سے پھر سے اپنے ذہن میں تصور لائیے اسکیٹر پلاٹ کا کہ اگر اسکورز ایک لینئر پیٹرن میں یوں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ویلیڈیٹی ہمارے پاس اچھی آئے گی اس کا کوفیشن جو ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے ڈٹرمن ہوگا لیکن اگر اسکورس سرٹن جگہوں پہ سرٹن پوائنٹس پہ اسکیٹرڈ ہیں کمپیکٹلی پیکڈ ہیں سرٹن جگہوں پہ اور لینیئرٹی اس میں نہیں پائی جاتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ٹیسٹ اور جو کرائیٹیرین ہے وہ لینئر ریلیشن شپ ان میں پائی نہیں جا رہی اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ ایک دوسرے کے لیے مناسب نہیں ہے جو کرائٹیرین جس کو ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں شاید may be that is not the right criterion تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم کسی اور کرائٹیرین کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اگر ہم کنوینس ہیں کہ وہی رائٹ کرائٹیرین ہے تو may be we need to make changes in our test so ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیسٹ کی ویلڈیٹی میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہم اگر ذہن میں رکھیں تو ہم ویلیڈیٹی کے انڈیکس کو اچھا اور اسٹرانگ بنا سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی پوائنٹ ایٹ یا پوائنٹ نائن زیرو ہونا یا ون ہونا جو ہے شاید ہی کبھی ایسا ہو اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پوائنٹ تھری یا پوائنٹ فور بھی ایکسیپٹیبل ویلیڈیٹی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ ہوگی تو اچھی بات ہے لیکن ذہن میں رکھنے کی بات یہی ہے کہ ہمیں ان تمام ویریبلس کو کنٹرول کرنا چاہیے جو کہ ویلڈیٹی کو ویک یا ڈوبیس یا مشکوک بنا سکتے ہیں ایسے فیکٹرز جن کی وجہ سے ویلڈیٹی کا جو انڈیکس ہے یا اس کا کوفیشنٹ ہے وہ کم ہو سکتا ہے چھوٹا ہو سکتا ہے یا ناقابل اعتبار ہو سکتا ہے اگر ہم ریلیشن شپ کرائٹیرین اور اپنے ٹیسٹ کی ریلیشن شپ کو ذہن میں رکھیں نیچر آف گروپ کو ذہن میں رکھیں کو دیکھیں اور ایسے گروپ کو استعمال کریں جو ہیٹروجینس ہے تو بہت حد تک ہم ان ویریبلس کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو کہ ویلیڈیٹی کو متاثر کر سکتے ہیں ایک اور چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اور جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ ہے کہ ہم ویلیڈیٹی کو انٹرپریٹ کیسے کریں that is evaluation of validity کو validity coefficient and how do we evaluate that how good is good how valid is valid and what does being valid mean actually یعنی کسی بھی ٹیسٹ کو جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو کتنا اچھا ہوگا کتنی ویلڈیٹی ہوگی تو اچھا ٹیسٹ ہوگا یا یہ کہ اس کو ہم کیسے انہانس کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ انفارمیشن جو ہے ہمیں بہت اوتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے مثال کے طور پہ ایک بکلیٹ ہے standard of educational and psychological testing اور آپ دیکھ کے سمجھ جائیں گے اور دیکھ کے بلکہ شاید آپ کو حیرانی ہو کہ اس کی سورس کیا سورس ہے the the joint committee of American psychological association American educational research association and the national council on measurement in education nineteen ninety یعنی اتنی بڑی آرگنائزیشن جو جن کا بہت مقام ہے ٹیسٹنگ کے حوالے سے اور سائیکالوجی میں اور ایجوکیشن میں ان کی جانب سے ایک بکلیٹ ہے اس بارے میں جس میں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کی ایویلویشن کے لیے ہمارے ذہن میں کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے now this booklet let describe a number of issues that need to be considered جب ہم ویلیڈیٹی کو انٹرپریٹ کریں تو کچھ ایسے ایشوز ہیں اور کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو اس بکلیٹ کے مطابق ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے جن کے حساب سے ہمیں کا جائزہ لینا چاہیے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں look for changes in the cause of relationships as we know the test will not be use on the same population again and again ہر دفعہ ٹیسٹ ایک نئے سیمپل پہ استعمال ہوگا نئی طرح کے لوگوں پہ استعمال ہوگا نئی پاپولیشن سے آنے والے لوگوں پر استعمال ہوگا مختلف ملکوں میں استعمال ہو سکتا ہے مختلف ریجنز میں استعمال ہو سکتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ٹرانسلیٹ بھی ہو سکتا ہے اڈیپٹ بھی ہو سکتا ہے جب ہم ایک سے دوسری پاپولیشن پہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور جب ایک سے دوسری جگہ پہ ہم کرائیٹیرین کے حوالے سے ٹیسٹ کی اسسمنٹ کرتے ہیں تو ریلیشن شپ میں تبدیلی آ سکتی ہے cause of of relationship relationship will perhaps remain the the same, but nature may change. Relationship آپ نے دیکھی کرائٹی کے ساتھ یعنی آپ نے کہا کہ اچھے کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ٹیسٹ بنایا ہے اس ٹیسٹ کی بنا پہ اگر ہم ان کو سلیکٹ کریں گے تو ہم کر رہے ہیں کہ فیوچر پرفارمنس میں وہ بہت اچھا کام دکھائیں گے ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہوگی اب یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ جو آپ نے بنایا تھا اس میں اور کرائٹیرین میں بہت اچھا کو ریلیشن کیونکہ وہ ٹیسٹ اسی اسکل پہ بنایا گیا جو کہ پرفارمنس کے لیے درکار ہے تو اب ریلیشن شپ کی نیچر تو وہی رہے گی کوز تو وہی رہے گا یعنی ایک سرٹن اسکل ہے جو کہ پرفارمنس کے لیے اہمیت رکھتا ہے لیکن حالات کی وجہ سے ریلیشن شپ کی نیچر ہو سکتا ہے بدل جائے اب وہ اتنی اسٹرانگ ریلیشن شپ نہ رہے یا ہو سکتا ہے کہ اس پہلے سے اچھی ریلیشن شپ بن جائے وجہ وجہ یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیمپلس میں لوگوں میں تبدیلی آ جاتی ہے اویئرنیس کی وجہ سے ٹریننگ کی وجہ سے تعلیم کی وجہ سے ایکسپوجر کی وجہ سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ کی نوعیت میں تبدیلی آ جائے وجہ یا کاز وہی رہے گا آپس میں ایک دوسرے میں ریلیشن شپ موجود رہے گی لیکن اس کی نیچر تبدیل ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس کے مینوئل میں ریلیشن شپ کے بارے میں جو انفارمیشن دی گئی ہے اس کو مد نظر رکھا جائے اور جس پاپولیشن اور جس گروپ کے ساتھ اور جس وقت پہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کو ایویلویٹ کرتے ہوئے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اس انفارمیشن کو ضرور ذہن میں رکھیں what does the criterion mean the criterion should be carefully chosen any test with unknown or dubious validity should not be chosen as criterion the criterion should relate specifically to the use of test یعنی کرائٹیرئن جو ہے اس کے انتخاب میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کوئی بھی ایسا ٹیسٹ ایسی انڈیکس یا ایسی پرفارمنس جس کو آپ کرائٹیرین کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کی ریلیشن شپ ٹیسٹ کے ساتھ ہونی چاہیے اگر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے یا ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے یا ریسرچ ایویڈنس موجود ہے کہ وہ ایک سوٹیبل کرائیٹیرین نہیں ہے تو اس کو تبدیل کر دینے کی ضرورت ہے اور اس کو ریپلیس کر دینے کی ضرورت ہوگی review the subject population in the validity study یہ ایک اور اہم اور ریلیٹڈ فیکٹر ہے کہ جس پاپولیشن پہ ہم نے ویلیڈیٹی حاصل کی تھی اور جو کہ مینوئل میں بتائی گئی ہے اس کی ڈسکرپشن موجود ہے کیا اب جس پاپولیشن پہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں وہی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے اس جیسی ہے یا مختلف اگر مختلف ہے اور بالکل مختلف ہے تو اس کے ساتھ وہ ٹیسٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو پہلے والی ویلیڈیٹی جو ہے وہ میننگ فل نہیں رہے گی کیونکہ اب آپ اس کو ایک بالکل مختلف گروپ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ایک سیملر گروپ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں یا اگر اگر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ آئیڈینٹیکل گروپ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو پھر تو وہی ویلیڈیٹی آپ کے لیے میننگ فل ہے لیکن اپنے ٹیسٹ کو بالکل مختلف لوگوں کے ساتھ بالکل مختلف کیریکٹرسٹکس رکھنے والے سیمپل کے ساتھ استعمال کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ جو ٹیسٹ کے لیے بتائی گئی ہے وہ آپ کی ریسرچ کے لیے یا آپ کی سچویشن کے لیے بھی میننگ فل ہو اور وہی معنی رکھتی ہو جو کہ پہلے گروپ کے ساتھ رکھتی تھی be sure the sample size was adequate test should not be validated on very small samples and the sample should be reasonably sized یہاں پہ کوئی کلیئر کٹ لمیٹیشن نہیں ہے کہ کتنا سیمپل سائز ہوگا تو آپ اپنے ٹیسٹ کو اس پہ ویلیڈیٹ کریں گے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ ویلیڈیشن کے لیے سیمپل سائز ریزنیبلی بڑا ہونا چاہیے دس یا بارہ لوگوں کے اوپر ٹیسٹ کو ویلیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا اور اسی طرح سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ پچاس ہزار کے سیمپل کے اوپر ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی ڈٹرمن کریں اپنے ٹیسٹ کی نوعیت اپنے لوگوں کو اپنے سیمپل کو دیکھتے ہوئے کرائیٹیرین کو دیکھتے ہوئے سیمپل کا سائز جو ہے وہ منتخب کیا جا سکتا ہے لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اس پہ اسٹیٹسٹیکل پروسیجرس ٹھیک سے استعمال ہو سکتے ہوں اور ریزلٹس کی اور کوریلیشن کی سگنیفیکینس جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈیٹرمن ہو سکتی ہو never confuse the criterion with the predictor یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ آپ نے بھی شاید اپنی زندگی میں ایکسپیرئنس کیا ہو لیکن آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ ویلڈیٹی کے حوالے سے یہ ایک ایرر کا باعث ہو سکتا ہے بہت سی جگہوں پہ کرائٹیرئن کو اور پرڈکٹر کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے آئیڈیلی جب ہم بات کرتے ہیں اور ٹیسٹ میں ہم نے جب ویلڈیٹی کی بات کی تھی ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ جس کی ریلیشن شپ ہم نے کرائٹیرین کے ساتھ دیکھنی ہے جو کہ پرڈکٹر ہے اس کو پہلے استعمال کیا جاتا ہے اس کی بنا پہ ہم لوگوں کی سلیکشن کا یا انتخاب کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نتائج جو شروع میں ہم نے حاصل کیے تھے ان کا کیا کو ریلیشن ہے کرائٹیرین پر انہی لوگوں کے اسکور کے ساتھ یا ان کی فیوچر پرفارمنس کے ساتھ جس کا مطلب یہ ہوا کہ the criterion will follow and it should follow the predictor یعنی پہلے آپ اپنا ٹیسٹ دیں گے اور اس کے بعد آپ کرائٹیرین کی میجرمنٹ کریں گے لیکن بہت سی جگہوں پہ اور بہت سی سچویشن ایسی ہوتی ہیں جس میں استعمال تو پرڈکٹر کو پرڈکٹر کے طور پہ کیا جا رہا ہے کرائٹیرین کو کرائٹیرین کے لیکن در حقیقت آپ کرائٹیرئن پہ پہلے میجرمنٹ کر لیتے ہیں اور پرڈکٹر آتا ہے مثلا بہت سی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں ٹیسٹ دینا بہت ضروری ہے اگر آپ وہ ٹیسٹ نہیں دیں گے تو آپ کی سلیکشن اس ایجوکیشنل پروگرام میں نہیں ہو سکتی لیکن جب ایڈمیشن ایڈورٹائز ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے وہ ٹیسٹ دے رکھا ہے وہ ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہے اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے وہ ٹیسٹ نہیں دیا وہ اگر اگلے چھ مہینے میں اگلے دو سال میں وہ ٹیسٹ کلیئر کر لیں گے تو ہی ان کا ریزلٹ ہم ڈکلیئر کریں گے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایڈمیشن کرتے ہوئے جن لوگوں نے وہ ٹیسٹ نہیں دیا تھا ان کو بھی ایڈمٹ کر لیا گیا سال بھر یا چھ مہینے یا بہت سی سچویشن میں دو سال بھی لوگ کورس پڑھ لیتے ہیں ان کی پرفارمنس ایڈمنسٹریشن کے پاس آ جاتی ہے اور اس بیچ میں کسی وقت وہ وہ ٹیسٹ دے دیتے ہیں جو کہ مشن میں ایلیجیبلٹی کے لیے درکار تھا یعنی جو ٹیسٹ در حقیقت پرڈکٹر تھا جس کی بنا پر فیوچر پرفارمنس ہونی تھی جس کی بنا پہ اسٹوڈینٹس کی سلیکشن یا ریجیکشن ہونی تھی کہ جو لوگ اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے وہ اچھے پرفارمر ہوں گے اس لیے ہم ان کو داخلہ دے دیں گے وہ مقصد فوت ہو گیا آپ نے لوگوں کو پہلے سے سلیکٹ کر لیا ایڈمیشن دے دیا کرائٹیرین یعنی ان کی پرفارمنس اکیڈیمک پرفارمنس آپ نے میجر کر لی اور اس کے بعد کسی اسٹیج پہ آپ نے ان کو وہ پرڈکٹر ٹیسٹ کرنے کو کہا اب جب انہوں نے وہ ٹیسٹ اس کے بیچ میں کر لیا تو کیا اس ٹیسٹ کو ہم اس کرائٹیرین کے پرڈکٹر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے وجہ یہ اس ٹیسٹ کو دینے کا صحیح وقت وہ تھا جب اس کورس میں وہ لوگ داخل نہیں ہوئے تھے اس ٹیسٹ کی بنا پہ لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا اور پھر اس کے اسکورس کو فیوچر پرفارمنس کے ساتھ یا گریڈ کے ساتھ کو ریلیٹ کیا جاتا تو ہم دونوں کا آپس میں تعلق دیکھ سکتے تھے اب the sample is already pre selected pre selected ہے ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے ایجوکیشن ہو چکی ہے اسکل ڈیولپ ہو چکا ہے اب آپ نے ان کو وہ ٹیسٹ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ٹیسٹ آپ صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے اسکورس میں اور ان کے گریڈ میں کیا کوریلیشن ریلیشن ہے لیکن اس ٹیسٹ کو اس طرح سے آپ پرڈکٹر کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے so we should be very careful that the predictor should always be use as a predictor and the criterion should be use as a criterion اگر آپ ان کو کنفیوز کر لیں گے اور ان کا جو ٹائمنگ جو ہے اس کو اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے اور کسی بھی اسٹیج کے اوپر کبھی کرائیٹیرین کو اور کبھی پروڈکٹر کو پہلے یا بعد استعمال کریں گے تو ٹیسٹ کی ویلڈیٹی جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ نے اپنے ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی اس طرح سے ڈیٹرمن کی کہ آپ نے ان کو سلیکٹ کر لیا ان کو ٹریننگ بھی حاصل کرنے دی اور پھر آپ نے پروڈکٹر ٹیسٹ دیا تو اس سے حاصل ہونے والی ویلڈیٹی جو ہے اس کو کوریلیشن کی ویلو شاید بہت ہائی ہو لیکن اس کو ہم ویلیڈیٹی شاید نہیں کہہ سکتے کیونکہ ویلڈیٹی اسی وقت ہوتی جب اس کو سلیکشن کے وقت استعمال کیا جاتا check for restricted range on both and criterion should not be we know that a wider range of scores yield better correlation اور ویلڈیٹی تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے اس کو چیک کرنا چاہیے کہ اسکورز میں ایک وائڈر رینج ہونی چاہیے بہت زیادہ کمپیکٹ بہت زیادہ سملر اسکورز نہیں ہونے چاہیے جتنی زیادہ اس میں رینج آئے گی اتنا اچھا ویلیڈیٹی کی ہم ویلیو حاصل کر پائیں گے اور اتنی ہی زیادہ وہ میننگ فل ہوگی جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سیمپل سے ویلیڈیٹی حاصل کی جائے گی it should have a wider variety of people مختلف طرح کے لوگ اس میں ہونے چاہیے مختلف طرح سے مراد یہ کہ جس ابلٹی یا اسکل یا جس بھی چیز کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا اس پہ مختلف لیولز کی صلاحیت کے حامل لوگ شامل ہونے چاہیے تمام کے تمام تر لوگ اگر آئیڈینٹیکل صلاحیت آئیڈینٹیکل ابلٹی آئیڈینٹیکل اسکل کے مالک ہوں گے تو رینج اسکورس کی جو ہے وہ وائڈ نہیں ہوگی بہت لمیٹڈ ہوگی ج افیکٹس ویلو آف کول affect the value of validity review evidence for validity generalization test کے مین میں جہاں ویلڈیٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہاں یہ بھی بتایا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کی گئی کس سیمپل سے کس پاپولیشن سے اس کے ساتھ ساتھ یہ انفارمیشن بھی ہونی چاہیے کہ یہ ویلڈیٹی جو ہے کس طرح کی پاپولیشن پر جنرلائزبل ہے کیا اسی طرح کے لوگوں پر جو کہ نیشنل سیمپل میں استعمال کیے گئے جس سے ویلیڈیٹی حاصل کی گئی کیا اس کو مختلف طرح کے گروہوں پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کیا اس کو مختلف ابلیٹیز یا مختلف کیریکٹرسٹکس والے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر یہی انفارمیشن ہمارے پاس ہوگی تو ہم جان سکیں گے کہ وہ کون سے گروپس ہیں جن کے لیے یہ ٹیسٹ اپلیکیبل ہے اور وہ کون سے گروپس ہیں جن کے ساتھ اپلیکیبلٹی اس ٹیسٹ کی نہیں ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہ کہاں پہ یہ جنرلائز ہو سکتا ہے اور کہاں پہ نہیں ہو سکتا یہ انفارمیشن مینول میں بھی ہونی چاہیے اور ہمیں ویلیڈیٹی کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے ایک اور پوائنٹ جو اس حوالے سے اہمیت رکھتا ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے that is consider variety of options in mind that is differential production یعنی ہم ایک کرائیٹیرین کو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں اور اگر وہ کرائٹیرین آپ کو یہ انفارمیشن ملتی ہے اور امپیریکل ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو کرائیٹیرین ہم منتخب کر رہے ہیں یا جس کو منتخب کیا گیا تھا وہ اتنا اچھا کرائٹیرین نہیں تھا یا جس مقصد کے لیے میں اس ٹیسٹ کو استعمال کرنا چاہ رہی ہوں اور جس پرفارمنس کے ساتھ یا جس کرائیٹیرین کے ساتھ میں اس کو کمپیئر کرنا چاہ رہی ہوں اوریجنل سیمپل میں ویسا نہیں تھا تو I should consider some other option ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ٹیسٹ کو زبردستی جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے ڈھال کے استعمال کرنے کی کوشش کریں تو اگر کرائیٹیرین اور دوسری جو اس کی کریکٹرسٹکس تھی وہ میرے ٹیسٹ کے پرپز کے ساتھ یا جس پرپز کے لیے اب میں استعمال کرنا چاہ رہی ہوں وہ میچ نہیں کر رہی تو مجھے اس کو بدل کے کوئی اور آپشن استعمال کرنی چاہیے یعنی اگر کرائٹیریا میرے لیے سوٹیبل نہیں تھا یا پریکٹیکلی فیزیبل نہیں ہے یا میرے مقصد سے سے میرا مقصد اس حاصل نہیں ہو پا رہا تو مجھے چاہیے کہ میں کرائیٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کو ایک سائٹ پہ کر دوں اور اس کے بجائے میں کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کو دیکھنے کی کوشش کروں اور اپنا ٹیسٹ یا جس مقصد کے لیے میں اس کو استعمال کر رہی ہوں کانسٹرٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے ٹیسٹ کا استعمال کروں یہاں تک آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو فیکٹرز ٹیسٹ کو کی ویلیڈیٹی کو متاثر کر سکتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ممکن ہے اگر ہم پراپرلی ٹیسٹ کی پلاننگ کریں اور اس کے فارمیٹنگ میں اس کی ترتیب میں ڈیفیکلٹی لیول میں سیمپل کے سلیکشن میں ایڈمنسٹریشن میں احتیاط برتے اور کیئرفلی ایک ایک چیز کو ہم نے پہلے سے پلان کیا ہو تو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ویلڈیٹی جو ہے وہ متاثر نہ ہو اسی طرح سے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو گائیڈ لائنز ہمیں دی گئی ہیں کسی ٹیسٹ کی ویلڈیٹی کے انٹرپریٹیشن کے حوالے سے اگر ہم کو ذہن میں رکھ لیں تو ہمیں جہاں کہیں پہ بھی فلاز ہیں یا ایرر کے چانسز ہیں وہ ہمیں خود بخود دکھائی دے دیں گے یہاں پہ آپ نے ان پوائنٹس میں یہ بات غور کی ہوگی کہ یہ تمام پوائنٹس وہ ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہمیں صرف ان کو کنسیڈر کرنا ہے ہمیں ان کو مد نظر رکھنا ہے یہ تمام چیزیں آلریڈی ہو چکی ہیں ٹیسٹ کی ویلڈیٹی آلریڈی ڈٹرمنڈ ہے اس کے لیے جو اسٹینڈرڈ ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو مینوئل میں دی گئی تمام انفارمیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اگر ہمارے لیے یہ بات فیزیبل ہے ہمارے لیے ریکمینڈیڈ ہے اور ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم اس کو اپنی سچویشن میں استعمال کر سکتے ہیں تو ہم اس کو استعمال کریں اگر ہم اس کو ایز اٹ از استعمال نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسری آپشن بھی سوچیں ضروری نہیں کہ ہر سچویشن میں کرائیٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی ہی جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہو بہت سی سچویشن میں ہم کرائٹیرین ریلیٹڈ کے بجائے کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن جب آپ عملی زندگی میں خود ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں کام کریں گے ٹیسٹ ڈیولپ کریں گے یا اس میں ریسرچ کریں گے یا اس کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ مختلف لوگوں نے کس کس طرح سے ٹیسٹ بنائے تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ بہت سے ٹیسٹ ہیں جن میں کانٹینٹ ویلڈیٹی ہی مین ایلیمنٹ تھی بہت سی سچویشن میں ضرورت ہی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو ٹیسٹ ہے it should cover the content which it is meant اس کے لیے کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی یا کانسٹیکٹ ویلیڈیٹی دیکھنے کی ضرورت ہوتی بھی نہیں اور ضرورت محسوس بھی نہیں کی جاتی خاص طور پہ جب ہم اچیومنٹ ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں اسکول اچیومنٹ ٹیسٹ یا اکیڈیمک اچیومنٹ ٹیسٹ یا ٹیچر میڈ ٹیسٹ تو اس میں سب سے زیادہ اہمیت اسی بات کی ہوتی ہے کہ جو کانٹینٹ جس کانٹینٹ کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا اسی کو کور کیا جائے چنانچہ کی جہاں ہم مختلف آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں اور جہاں مختلف فیکٹرس کو دیکھتے ہیں جو ویلڈیٹی کو متاثر کرتے ہیں تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسی سچویشن ہیں جن میں یہ فیکٹر شاید ریلیونٹ ہو جائے ٹیچر میں ٹیسٹ میں کانٹینٹ اہمیت رکھتا ہے اسپیسیفکیشن ٹیبلس اہمیت رکھتی ہیں اور objectives instructional and learning objectives they are the main thing ان کو کانٹینٹ اور آبجیکٹو اگر دو چیزوں کے بارے میں ہم کلیئر ہوں گے تو ہم ایک بہت اچھا ٹیسٹ بنا لیں گے اور زمشن یہی ہوگی کہ وہ ٹیسٹ ویلڈ ہے کیونکہ وہ اس تمام کانٹینٹ کو کور کر رہا ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا لیکن ایسے ٹیسٹ جو کہ ہم نے لارجر پاپولیشن کے استعمال کرنے اور جن کو ہم نے جنرلائز کرنا ہے ان میں ہمیں nature of population homogeneity of the population یہ تمام چیزیں جو ہیں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے ویلڈیٹی کے بارے میں اپنی گفتگو کو ہم تھوڑا سا وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ کون سے عوامل متاثر کرتے ہیں ویلیڈیٹی کو ایک دفعہ پھر سے ہمیں اس بارے میں کلیئر ہونا چاہیے کہ ویلیڈیٹی کیا ہے کیوں ہے کس طرح سے میجر کی جا سکتی ہے اور اس کا استعمال کیا ہے سب سے پہلی بات دوبارہ سے جو آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ ویلڈیٹی کا مطلب ہے test should be measuring what it is suppose to measure if a test is not measuring what it is suppose to measure then it is not a valid test and here rise want to use valid test yes test we want to use a valid test test we wants valid for achieving it کیونکہ ٹیسٹ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کسی کریکٹرسٹک کو میجر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا کسی اسکل کو جانچنے کے لیے اگر وہ ٹیسٹ اسکل کی جانچ نہیں کر رہا کریکٹرسٹک کی میجرمنٹ نہیں کر رہا اس مقصد کو حاصل نہیں کر رہا جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا تو وہ ایک بے سود ٹیسٹ ہے ویلیڈیٹی کی ایک ویلیو کا نام ہے ایک ان کی ڈیفینیشن کے مطابق it is the extent to which a test measures what it was design to measure extent کے لفظ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس حد تک ہم جانتے ہیں کہ سو فیصد نہیں لیکن خاص حد تک ایک ٹیسٹ ویلڈ ہوتا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ویلڈیٹی ضروری نہیں کہ پوائنٹ ایٹ پوائنٹ نائن ہو بلکہ ایسا ہونا عام طور پہ ممکن ہوتا ہی نہیں پوائنٹ تھری یا پوائنٹ فور یا پوائنٹ فائیو کو بھی اچھی ویلڈیٹی سمجھا جا سکتا ہے ویلڈیٹی تین طرح سے میجر کی جا سکتی ہے یا یوں کہہ لیجیے ویلڈیٹی تین طرح کی ہوتی ہے content related criterion related and constant related content related validity the evidence that the content of a test represents the conceptual domain it is design to cover ایک کنسپچل ڈومین ہے ایک کانٹینٹ ایریا ہے جس کو اس ٹیسٹ نے میجر کرنا ہے اس کو میجر کرنے کے لیے ہم کچھ آبجیکٹو طے کر لیتے ہیں ان کے مطابق کنٹینٹ کو انکلوڈ کرتے ہیں ٹیسٹ میں اور اسی کی جانچ جو ہے وہ ہمارے لیے کانٹینٹ ویلیڈیٹی دیتی ہے کرائٹیرین ویلیڈیٹی میں ہم ایک سرٹن معیار کو یا ایک پیمانے کو ایک اسٹینڈرڈ کو استعمال کرتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے دیکھنے کے لیے ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کی پرفارمنس اس کرائٹیرین پر پرفارمنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگی تو جب آپ اپنے ٹیسٹ کو جو کہ ایک پروڈکٹر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اس پہ حاصل کردہ کو کوریلیٹ کرتے ہیں کرائٹیرین کے اسکورس کے ساتھ تو اس کی جو کوریلیشن ہے وہ ہمیں کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی دیتی ہے تیسری طرح کی ویلیڈیٹی وہ ہے جس میں ہم کانسٹرکٹ کو ذہن میں رکھتے ہیں کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی ایزیوم یہ کیا جاتا ہے کہ دو ٹیسٹ اگر ایک ہی کانسٹرکٹ کو میجر کر رہے ہیں تو آپس میں کو ریلیٹڈ ہوں گے چنانچہ آپ کا ٹیسٹ اگر کسی کانسٹرکٹ پر بیسڈ ہے تو آپ کوئی اور ایک ایسا ٹیسٹ ڈھونڈیں گے جو کہ اوتھینٹک آلریڈی ویلیڈیٹیڈ ٹیسٹ ہے اور آپ اپنے ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی میجر کریں گے اس دوسرے ٹیسٹ کے حوالے سے اگر دونوں ٹیسٹوں کے جو بھی اسکورز آتے ہیں ان کو آپ اس میں کو ریلیٹ کریں گے تو حاصل ہونے والی ویلو جو ہے وہ کانسٹک ویلیڈیٹی کی ویلو ہوگی یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی دو طرح سے میجر کی جا سکتی ہے کانکرنٹ اینڈ پرڈکٹیو دونوں طرح سے جب ہم ویلڈیٹی کو میجر کرتے ہیں تو وہ ہمیں کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلڈیٹی دیتے ہیں Predictive validity is the evidence that a test forecast scores on the criterion at some future time. Yani ab jo test diya hai, wo future mein criterion ki performance ko predict karega. Concurrent evidence for criterion validity in which the test and the criterion are administered at the same point in time. بعض اوقات ہم ایک ہی وقت دونوں کو میجر کر لیتے ہیں اور وہ ہوتی ہے کانکرنٹ ویلیڈیٹی تو ہم نے دیکھا کہ تین طرح سے ویلیڈیٹی میجر ہو سکتی ہے کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی جو ہے اس کے آگے سے دو ٹائپس ہیں پرڈکٹیو اینڈ کانکرنٹ اور چاہے کسی بھی طرح سے ہم ان کو دیکھیں ان کی جس طرح کی بھی ڈسکرپشن دیں بنیادی کانسیپٹ جو اس میں استعمال ہو رہا ہے وہ کوریلیشن کا پرڈکٹر کی کرائٹیرین کی کوریلیشن یا ایک کانسیپٹ پہ بیس کردہ ایک ٹیسٹ کی اسی کانسیپٹ کے ایک دوسرے ٹیسٹ کے ساتھ کوریلیشن کوریلیشن کی جو ہے وہ ویلیڈیٹی کو شو کرتی ہے ویلیڈیٹی کو بہت سے فیکٹرز متاثر کر سکتے ہیں مثلاً nature of the group relationship between the criterion and the changing circumstance administer اور اس طرح کے بہت سے factors and of the population یہ فیکٹر جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ایک آخری بات ریلائبلٹی اور ویلڈیٹی دونوں اسینشیل انگریڈینٹس ہیں ٹیسٹ کے دونوں ریلیٹڈ ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے that a test test can be reliable being valid ایک ہو سکتا ہے کہ ویلڈ نہ ہو لیکن ہر دفعہ جب آپ اس کو ایڈمنسٹر کریں وہ ایک سے ہی ریزلٹس دے لیکن ایک ویلڈ ٹیسٹ ریلائبل ہوتا ہے ویلڈیٹی جو ہے وہ ایک اہم انگریڈینٹ ہے اور جو ٹیسٹ ویلڈ ہوگا ریلائبل بھی ہوگا لیکن ضروری نہیں کہ ہر ریلائبل ٹیسٹ ویلڈ بھی ہو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے امید ہے آپ نے ویلڈیٹی کے بارے میں کافی کچھ سیکھ لیا ہوگا اپنے طور پہ بھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے آئندہ جب ہم مختلف ٹیسٹوں کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ذہانت کے پرسنالٹی کے ایپٹیٹیوڈ کے دوسرے ٹیسٹوں میں کے انڈیکس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے کوفیشنٹ کو میجر کیا جاتا ہے اور ان کے مینولز میں بھی بتایا جاتا ہے کہ ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی ان ٹیسٹ کی کس طرح سے میجر کی گئی ان باتوں کے بارے میں ہم مزید تفصیل سے آئندہ بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ